حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا یا صباحا لوگو دوڑو اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزخ سے پہلے ڈرانے والا ہوں ابو لہب مردود بولا تو ہلاک ہو جا کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا اس پر اللہ پاک نے آیت تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ایک